مفتی صاحب ایک سوال ہے ربی الاول کے متعلق کہ مثلا جس طرح الحمد للہ ربی الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو جو ربی الاول کی محفل جو ہوا کرتی ہے گھروں کے اندر اب جیسے میں اب آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر ربی الاول کی محفل ہوتی ہے الحمد للہ ہر سال تو اب میرے دادا کی جو برسی بھی آ رہی ہے وہ بھی یعنی کہ تقریباً دس اور گیارہ ربی الاول کو آ رہی ہے اب پوچھنا یہ تھا کہ ہم دونوں چیزیں یعنی دونوں ہم ایک ساتھ کر سکتے ہیں کہ مثلا ایک ہی محفل کے اندر ہم اپنے دادا کی کے کرواس کے لیے مثلا نظر و نیاز بھی کر لیں اور اسی کے ساتھ رب الاول کی محفل بھی کر لیں تاکہ وہ کھانا یا ایک ایک ساتھ کر دیں تو یہ ایک ساتھ کرنا جائز ہوگا یا ہم الگ الگ ہی کریں جزاک اللہ خیر مفتی صاحب اور مفتی صاحب اس کے بعد میں دوسرے سوالات بھی ہیں انشاءاللہ میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں جزاک اللہ خیر ہاں جی شکریہ لیکن اس سوال کا جواب سنتے جائیں کہیں وہ نہ ہو کہ آپ چلے جائیں تو میں سوال کا جواب دوں تو پھر آپ بار بار اسی سوال کو آپ کو دہرانا پڑے تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ بالکل ایک دن میں یہ دونوں کارے خیر ہو سکتے ہیں ربیع الاول شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مولود مبارکہ جو ہے وہ بھی آپ منائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دادا حضور کی برسی پر کا ختم بھی جو ہے وہ بھی کریں ویسے یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ امام شیخ عبد الحق عبدالحق بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت میں اور ملا معین باز کاشفی نے معارج النبوت میں اس روایت کو نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوتی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں ایک بکری کا بچہ ذبح کیا تو وہ جب بکری کا بچہ ذبح کیا تو بچوں نے بھی دیکھا ان کے دونوں بچوں نے کہ بکری کا بچہ یوں والد صاحب نے ذبح کیا ہے تو بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو ایسے ہی ذبح کر دیا اب جب وہ تڑپنے لگا ماں نے دیکھا وہ بھاگی آئی تو بڑا بھائی جو تھا وہ بھاگا اور جب وہ بھاگا تو وہ چھت سے گرا وہ بھی فوت ہو گیا اب دونوں کی لاشوں پر حضرت جابر بن عبداللہ نے کپڑا ڈال دیا کہ آقا کریم آ رہے ہیں اتنے دنوں کے بعد وہ فاقے میں ہیں آج وہ کھانا کھائیں گے اگر ہم نے بتا دیا کہ ہمارے بچے فوت ہو گئے تو کھانا نہیں کھائیں گے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا بچوں کو بلاؤ تاکہ کھانا کھایا جائے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی حدود وہ کھیلنے گئے ہیں یہ ہیں آپ کھانا کھائیں فرمایا نہیں پہلے بچوں کو بلاؤ ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا جائے گا اب جب ان کو پتا چلا کہ آقا تو اس کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے آقا تو جانتے تھے کہ میں آؤں کسی کے گھر میں اور اس کو گمگین چھوڑ کر چلا جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے آنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس لیے آقا تو کچھ اور ان کو سمجھانا چاہتے تھے تو دیکھیے ان کے گھر میں بچوں کی لاشگی بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن آقا کے آمد کی خوشی میں وہ اتنے سرشار ہیں کہ بچوں کے فوت ہونے کا کوئی غام نہیں ہے اب جب انہوں نے بیان کیا حضور وہ تو یہ یہ مسئلہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کدھر ہیں بچے تو جہاں وہ بچے لیتے ہوئے تھے آقا کریم گئے اور کہا کہ اٹھو اللہ کے نام سے اور ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ تو دونوں بچے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا تو آقا کی آمد ہو تو اپنے گھر میں کبھی کوئی غمی بھی ہو تو اس کو بھول جانا یہ صحابہ کی سنت ہے تو آقا کریم آئیں تو وہ غمیاں ساری بھلا کر جاتے ہیں خوشیاں دے کر جاتے ہیں آپ اپنے دادا حضور کی برسی کریں گے تو یقیناً اس دن کے صدقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دادا حضور کی بخشش کروا کر جائیں گے اور آپ کے دادا حضور کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں اونچا مقام دلا کر جائیں گے تو اس لیے جو آپ یہ دونوں کام ایک وقت کریں انشاءاللہ دونوں کا آپ کو سنا